ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فقی شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو سترہ